اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن عنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل ثم قال وذلك من سنتي ومن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم رواه ترمزي یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تقریباً دس برس رہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے اس وقت ان کی عمر نو دس سال کی تھی ان کی والدہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کریں تقریباً دس سال تک خدمت میں رہے کہ وہ آپ کے آئے ہو جاؤ یعنی ساری ادب کی حجی نیون اس نیون کس یہ لکٹ بچہ اتم صرف اکیلے پہل وچن کی تہو محبت دمو دموس اگر وور شر ابی کری ٹھیک خدمت اہم کیا شرا چھ وس نا مگر کور قبول فرموس کی تھی پتہ نشی کانہ کر لکچہ لچا کر پتہ چونکہ دہ وری گزاری مو رسول پاک سی سات کتہ وری تو سر کتھا اس وور آ سہ سا یہ سو ہم فراست سوری لہذا سے روایت کرم حضرت انفارس منتخب مضبوط بیس اتی اسی ہمیشہ لہذا حضرت واریہ روایت کرم اس حدیث پاکس ت حضرت انسی روایت کر یہ حضرت انس اللہ دانوں سے فرمود رسول پاک رسم مخاطب کرک تم مگر پتہ یہ مقصود آن کہ یہ فرمو تمن یوت بلکہ مقصود آسم فرمود پریت کنس امت کیا اس بیان کرتے ہیں کہ کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بعض پرس نہیں کی کہ فلانا کام کیوں کیا ہے فلانا کام کیوں نہیں کیا جس کام کے لیے آپ نے کہا فلاں کام کر اور میں نے نہیں کیا

منافر کرم شا جس کام کے لیے آپ نے کہا فلاں کام کر اور میں نے نہیں کیا اس پر بعض پرس نہیں کی تاپر ٹکر سے ڈان ڈپٹ کہ فلانا کام کیوں نہیں کیا جس کام کو حضور صلی اللہ علیہ میں منع فرمایا اس کو میں نے کر لیا تو اس پر بعض پرس نہیں کی کیوں کیا نہ ایجابن نہ سلبن بعض پرس نہیں کی یعنی مطلب بھی کہ اگر میں کر ہوئی کریں وقت پہ تک پہ میں ڈان ڈپٹ کہی اور یس کم میں کر کریں گے تک پہ میں ڈان ڈپٹ کہہین ہمیشہ آپ نے شفقت سے کام لیا فافو وس پہ پاپو وسپہو معاف کرو اعراض کرو اندر گزر کرو اک دس پیال کے مس اتس مجھ سو بوڑھ کبر پیال تو نا ہو سک پھٹ کیونکہ لگتے اہل خانو منس کی دان ڈپٹ کریں تاز پھٹ رو اور رسول پہ ون نہ مہ اس کھیل یہ مقدرس یہ پھٹ امس بہ کر دان ٹپٹ کھیل یہ نا پتہ یہ لکٹ دہ وہر اور اگر میں دان ٹپٹ کرو یہ وقت بھی پن گھر چل اور اس تماہ اس مالس ماج سہ گھر برابر کی پنس بچس ہکن کھین تو ثنت تو ہمیں یہ سا یہ بیس بچہ بہرحال اس لیے فس ہوں پاپو وس ہوں کرو درگزر کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے کام لیا کس سے کام لیا درگزر سے کبھی ایسا ہوتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی کام سے بھیجتے تو میں کہتا کہ میں نہیں کروں گا میں اور میرے جی میں ہوتا تھا کہ کروں گا دلسم <laughs> دوست کیا کر ان کی والدہ نے ان کے لیے درخواست کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے خادم ہیں ان کے لیے دعا کیجیے حضرت انکل کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اولاد کی برکت کی اور مال کی برکت کی دعا کری جس قسم برکت کا جی دو برکتوں کی دعا کی اللہ نے ان کے مال میں برکت ہاں، برکت دی ان کی اولاد میں برکت دی مال کی برکت کا یہ حال تھا کہ ان کا ایک باغ تھا اس باغ میں پھل دو دفعہ آتا تھا سال بھر میں سب دنیا میں تو دستور یہ ہے کہ سال بھر میں ایک دفعہ پھل آتا ہے مگر ان کے باغ میں دو دفعہ پھل آتا تھا مجھے پھل کا جس باغس بینو سیٹ پر لنج گتو ایک درخت ان میں ایسا تھا جس میں ایک ہی مرتبہ پھل آتا تھا اکھ کلو ستوس ورس سن کیا جس عام قانون سے معلوم ہوا کہ یہ کسی اور کا لگایا ہوا ہے اس نے حضرت انسن پانی وومت بدل کس طرح آمد تھے اونچنا وہ ان کے انسان انہوں نے اسے اخاڑ کے دوبارہ لگا دیا تو اس میں بھی دو دفعہ پھل آنے لگا کیا اس کی موز برکت دعا تو ممکن مل ادے جانے سس کہ انجس مالس کر برکت یوس کل سہ لاگن پنہ اتھ تتھ نیران دہ لٹ پھل اکس درو پھل کہین تمو کور نبر لگوک دوبارہ تو دن تم تھی کیا دل پھل اولاد کی برکت کا یہ حال ہے یعنی کہ حجاج ابن یوسف کے زمانے میں بتلاتے ہیں کہ ایک سو بیس اولاد اپنی براہ راست میں نے اپنے ہاتھ سے دفن کیے اکتو وہ کرے کچھ دفن زندگی جائے خود اللہ اولاد سے اولاد پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے اور جس وقت یہ طواف کرتے تھے بیت اللہ شریف کا تو ان کی اولاد ساتھ ہوتی تھی ایسا تو پھر تھی نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں اور پڑ پوتے متاب بڑھ جاتا تھا متاب اتنی اولاد اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقتیں فرمائی ہیں ان پر انہی شفقتوں میں خصوصی یہ ایک نصیحت ہے کیا ہے ان قدر کا کیا اے بیٹے بڑی شفقت کے ساتھ فرمایا اے بیٹے اگر تو ایسا کر سکے اگر تو ان قدر تھا رات کیا پہلی منزل کہ حضرت عبداللہ ابن عمرس کیا مبارک تھے تھکس پہ ہاں پت کرو تھوڑا کیا ہاں سو پت کرس نصیحت کن فی دنیا کا غریب اس راتا بیان حضرت انس ان پانس ڈرٹ کن فرموش یا بنیا یا بڑا محبت اے میرے بیٹے اے پیارے بیٹے بڑی شفقت کے ساتھ فرمایا ان قدر تھا اگر ایسا کر سکو اگر سے ہو سکے ان و تم سی ولی صفی قلب کا غش اللہ فف اگر تو ایسا کر سکے کہ صبح کو شام کو تیرے دل میں کسی کی طرف قدورت نہ ہو تو کار گزر کسی کی طرف قدورت سب کی طرف سے دل صاف رکھ بڑی اعلیٰ درجے کی نصیحت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں تو ساری اعلیٰ درجے کی ہیں کوئی ہماری سمجھ میں آ جائے تو ہم بھی کہہ دیں کہ اعلیٰ درجے کی نصیحت ہے وہاں تو ساری اعلیٰ درجے کی ہیں ساری کارآمد ہیں کسی کی طرف سے دل میں قدورت رکھنا غیر غضب رکھنا کھوٹ رکھنا اس سے منع فرمایا یہ نہیں ہونا چاہیے آج ہمارا حال کچھ اور ہے کوئی شخص سلام بھی کر لیتا ہے راستے میں تو سمجھتے ہیں کہ ضرور اس کی کوئی غرض ہوگی جو اس نے سلام کیا ویسے تھوڑا ہی سلام کرے کوئی سلام روستائی بے غرض نیست فرموک سون حال تھی کہ پریت کن شخص متعلق کیا بدگمانی اگر کہ ہم چور سوت کی کر سلام اس امس ہم اس کے نت برعیت اکمل فرمو کہ کسی کی طرف سے دل میں قدورت رکھنا غیظ و غضب رکھنا کھوٹ رکھنا جن سے فیجن سے دل سے صاف و شفا اور بیانس مجھے بروٹ کن ہند حسد بغض نسا گھن چیز روزن دلس مزہ تک مجھے خاص طور سے حسد بیان بالخصوص مشاعر سے تک زبردست زور دون اور قرآن پاکس مجھے مستقل سورن نظر سبدم تک مجھے ومن شرری حاسدن یزا حسر قرآن پاکس مجھے وارہن جائن حسد چا آئی تے کہ یہود نصارا پوتا حسد اس رسول پاک سے دون سے ہم یحسدون الناس علاما آتاہم اللہ من فضلی یہود نصارا حسد تمن پہ پروردگان پن فضل کور عطا یعنی رسول پاس پہ کیا حسد تمن پہ کیا گئے وہی نظر ان تصب کا حسن اپن تصوخم یا رسول اللہ صلی اللہ اگر تھی کھانا خیر چھو واتن ان جمن سے دن دزن تم سی وہ ان تصب کا صحیح اتن اور اگر تھی کن سات تکلیف واجی تم سے کیا گھن خوش گھن بہرحال فرمو حسد حضرت حضرت متعلق فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ان الحسد یا الحسنات کماتا کل نار حتبا کہ حسد حسا سے نیچن تھی ختم کٹ نار زالن کت زمس اکس ریوایت من اس کٹ نار گاس چھ کما کل نار اشبہ سدی کتا گاس بنس اگر نار لگ کیا روز بہت خیال یوت روز یہ فرمو زبردست خطرناک بمر حسر معنی کیا گو حس معنی بیس وچن پانس کور کن نعمت پہ دلس من کہ امس گھنی نعمت روزن یہ حسر آج طالب علم حسر یمس میان کھو زیادہ نمبر گوس حسد یہ گوس اکس کتابی فیل گھنٹ تمہ گوس دود کر تمہ یہ حاضر امتحان کرٹینڈ کہین دکاندار دکاندار حسد امس گوس نقصان گھن امس گز لک نن وزم پتہ گھس نا دن کہین امس گوس دکانس اندر دن خدا رچھ نار لگن دکاندارس دکاندارس ست حسد مولویس مولویس ست حسد امس گوس ہوٹ بند گھن امس گوس زو خشک گھن یہ گوس نا ہوں کرت یعنی یم یم چیز امس گز مشید نن اکس مدرسس بیس مدرس کیا اثر تاکہ امس کیا جی؟ یہ سا یہ صلاحیت دتمس اللہ تعالیٰ ہتھے کر اکس باغ واغہ ولس ملزمس بیس ملزمس حسد بلکہ گندن والن گندن والن کلین بولڈ کیا گوس گرس حسد یہ سنچری بناوان یعنی گندن والی حسد گندن سی حسد کیا خلا کی نعمت امس گعمت آن تو مستقل موضوع ات پہ فرمو کہ سی انسان سن پنہ نیچی دزن اور امجب تم اعتراض پروردگارس پہ کیا دکان اصل چلان ام مانے پروردگارس چتو ہوئی نہیں نوز باللہ من ظالم امس گو دکان بہت نسل حضرت مفتی صاحب فرماون کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا تو اس پر حسد کہ اگر اس کا بیٹا مر جائے تو اچھا حضرت ترقی کیا اس کے بیٹے کے مرنے کی وجہ سے تمہارے گھر میں بیٹا آئے گا کوڑے بیس وچن دپن امس گوس روزن یہ گوس امس مرن کس گڑ ہمسائن بس دزن اندر کن دپان گوس یہ گوس امس گڑی ختم گھسن تم حضتہ موجود پہن سوت تر ساری چیز ایمان ولیس گھن دل کیا صاف شفاف ام پروردار سنس باقی تاکہ امس دا مو پاس پروردگار کرتنس کامیاب پہ حضرت تیز نکل بیشق تک ربدہ کیا تمیک اگر اجازت مگر سن اعلیٰ درجہ نا سک پروردار اس دکان چلانے چلتان پور بچ پاس گتل نمبر انانچ کیا اتنا پابندی کیور دکار اتوس برکت کر تو برکت سو جو کہ ملازم لوگ تو مو نو جی ملزم لگ پروردار کتنا ہوس گرس سوزمت کھل ڈل جائے تو اتھے کر اتنا پابندی مگر حسد کیا گو امس چیز روزن کی اور پہ بدترین شکل یہ کہ امی گوس نو روزن میل تن یا متن بر خبیث ترین حسد چھ کا ا اکی سپران ہلی اصل یا بیس کام پان حسد جس امی گوس مشد گس امی گوس از ترایمن اٹک ہی کیا گت چھ ساکن بس اس پرو کو خطرناک دمو اللہ تعالی بچی من لگے تو پانے انداز پانس لگاو پانے تھرمامیٹر لگاو نہ بیس لگاو کہ یہ یتھ جائے آسو تو پتہ وچو اس ہمسائے چھ یا اس دفتر من بیا کلیگ سون معاملہ کیا تمس سی تمس گئی پرموشن اس دزن اندر کن امس کیا گئی پرموشن امس گوس کی دفتری فراڈ گسن امس گوس سروس بک کیا کر بند تم ساری چیز سے آج سو علاج کیا ساری سے خدا سی بند یمس یہ مقدر بے خود تمس دن تھی نیونیونا اور بے فرمو کہ یم یعنی ساج انسان اس بیج حسد آسن چھ تم سن کیین گسن کیمس ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسد یہودن تے نصارن تے من گیا کہ نہیں نام تے مگر ہم دے جان کی اور فرمو ہز دس سو ہز دس پن صحت تے خراب گسن تاج گسن او بالکل تمس اسن ڈپریشن تے ٹینشن سوچنی وانن کہ میں کلو ٹینشن اسن کتابن من دیکھ یعنی حسد آو بار بار یعنی آس حسد پتہ پکوٹر تو سکوٹر چھو اون اہم دکان دن اصل مجھے دکان دیا دکان ہوں مین أمِس چھُ بس اَٹیک گژھان دلس اٹیک تِکیٛازِ پہ یہ دلچ بم اس لیے ہر وقت دل روزان کیا پریشان بٮ۪مٲرۍ أنِن تک پانَس خٲطرٕ پانس چھِ تک تھوڑی تُلِتھ ساری چون اس چون وسو تو نیرو اللہ اللہ اس لیے فرمو کہ حضرت شاہ نیکی تھی مکلن مکلے ظاہر نیکی تم نش تھی ژھلن اثر اور شہدس پہ برا اثر بی گوش پروردگار ناراض پروردگارن دوپس کہ مس امس نعمت دتمت یہ زان بہ اس کت لائق ے کیا کورت حسد امس پہ ٹھیک اگر دپو امس گیم نعمت وول تھی کہین تیل گا الٹ دپس بہ نمے تی وجہ ہم استغفر اللہ پتہ نقصان گو بی اگر کس پروردگار دتمت کتن دہن ہوں کیا سب بزرگ فرماون کسی کی دنیا بنی تو کیا بنی تو کتنے دنوں کے لیے بنی ہے نا کسی کو ملا تو کیا ملا مچھر کے پر کا ایک حصہ کیا مچھر کی پچی ہوں آنکھ کیوں تھا جو دھوس گئی جنگ اسے یہ منچر پر کیا حاضر کرو دیکھیں بزرگ کت مز کن کشپ گوس بڑ خطرناک بلائے وقت بڑا بڑی پہ ہوتا ہے ل لڑکی وشنس واقع زیر ثیت تو دند اِس ادی موجود ادیس پٹم ام کر سک تمس سلائی مشی خوری گما بلائے خوشم بہت چیس دنیا بچ اچھا یہ ون تو چیز دنس نظرہ دس کیو خوف گوت کی گوتھ کر بگری خوص گولی والن موجود اڑی نا کھینچی روز کی لُکھ چھِنہٕ لوگ مےٚ پتہ لاران کیا لوگ پتہ لاڑ نتاج پوچھ پھٹ گئی لاڑن چھ میں پتہ دبن برٹا نی دنیا سوری نالمت یہ گو سوری میون بنا اس کوئی جیون ائی تھی البتہ کاش نو زوال کڑی کاش نو تروال کڑی لوٹ چھ تھی تم مجھ پر خاص گم مست تو اس اخوالا یون ائی تھی کاش سوری ناز ائی اس ائی تھی یعنی عمل انسان ما تمنا کہ کیا تھا انسان تمہ کر دنیا متعلق لال چوکس مجھے ہم آپ دکان بیٹھا بٹ مال سیب سیو سیری آئے روزو پور گھن گو اتنا چاہ تیوتا اس لیے یہ اچھی ہوئے سچے اچھا دان کیا اچھی بعض لاڑی اس بزرگن یور ملتے ہے مے کرتے قبول مے کرتا تمو تم وہ تم دو پاتروس اچھی نفل پڑ لیں پاتروس بجے اچھی کام ونکس اچھی تلاوت کریں تم دن بچ خدا تمہیں پھٹرائی میں دان کیا پھٹ رہے یہ دان میں تمہیں پھٹ رہی یعنی بلاڑے اس تم یور تم چم کر در حضرت ناموری علیہ رحمت سجی حجی کیا تم زمانہ چاند روپ روبی چاہیے حضرتوں کو قبول کی حجی کی پہن اصول حضرت مولانا آفد صبح سے سارے حجی قبول کر اس طالب علم مدرسہ من اگر تہن مول حجی کی اس رکا واپس اس کار ممکن جمعی امہ موجود کہ ہن نیچو پڑھن کتنے مدرسہ من ہاں اگر پرین تعلقات آج تعلقات آج سو الگ مس آو نا حدیث پاکس مز کہ اگر کنس قرض آنس پہ پتہ گھس سم دعوت کر دعوت کر دن قبول اگر سواری پہ پالس سب کروس قبول یا دی سوڈس مزہ یہ اصول کلو قرض جرا نفن ربا مثلا اس وس گئی کنس دارے روپیس تہ ساس پہ چل چائے کیا امی ون چائے نا چائے اس کی مگر مجبوری مجھے کڑ ہفتہ کیا کڑ چاہنے چائے کپ آپ کے سن میں تھی تمہ سات تیل کیا اس کرن شریعہ اصول اعتبار جیسے گوچن چائے چینی اگر میں تم زبردستی کر تیل ہم ساتھ دس ساس روپئے رٹو تم پونسے میں ساٹھیں تم سے واپس دیں کیا تم چاہنے کی چائے تم مجھو اس گئے تم اس مدر آئے اور اگر تعلقات آسن یاران دوستان آشن تیلے سے ویسے چی چون چاہی ہے ایسی چون چاہی ہے تیلے سے نہیں کیا منا اگر امام ابو انی پر اللہ گئی وہ گرائی یہ ہوئی غرم ہوئی شاید سوزس اندر کی حضرت تھی دپن ملاقات کر تاپس من بیٹ کھڑا بیاس طالب علمو سوئی دمن حضرت اتن چھ تاپ شہلس میں ہمو مگر سہول کر نکوس سہول اس یہودی سے مکان نا مکان سہول جوان حضرت فرموس نے کیا چھ نیتی روز تم نہ بتا دی نے گڈن نہ جو پانو جہ مو فرموس کی اگر بہ ات شہلس جوٹ اس اتہ انک مانے گو اخ روٹ میں کر واپس کیا رٹم بیتول میں نفع اہر مکان کی شہجار یہ سودس من کت من یہ گو ہاں، کیا گو پتوا چی تاز حضرت کت پہ عمل کر پن خطر تکواس پہ پتوا گو یہ اگر گرم دیکھ اوتھ تم سی نمس کی بہرحال اس لیے حجی رٹان بزرگ اصول حجی تو حضرت تمو کورس واپس پہ گو تین خاجمس چرٹ پہ حضرت تم دے مارنے رس پانے تو دون بت بہت رٹے بہرحال حضرت چاہئے مسجد من تو جوتی نیبرکن تن بگری تنسا فکر تین سے بہرحال حضرت لگے سہ آؤ تو تمہ چاندی روپیے جوتی من ڈیوتی منتین کہ حضرت كھین اتنا اور حضرت تمو جوتی تمہ ڈیوتی گوب گیس اتنا وزن تو فكری کہ نیو كے سم ریے بس زنک جوتی اتھی بوٹ لوگ بوچ درائے فرمو یہ دنیا تو پیچھا ہی نہیں چھوڑتی ہے جو تمہیں بھی آگ بیٹھ جاتی ہے پوس نظر تھی دوری حضرت بریا چندس تھی تمس یہ طور فکر تم تھی تم تھی پتہ آؤ سی کس تین پہ تجن پتہ واپس اس لیے اگر کہاں دنیا جولمت تو کوتا جوت کوتا بوٹ یمن چیزن متعلق اس ایمان ولس حسد یون زان خاص طور پر اللہ اللہ کی کرنا آسہ ییٚمِس یہِ دیُت دیُتنَس دوردگار تقسیٖم مۄکلیو تقسیم میون نیُن اَتھ بِلکُل نہٕ کانٛہہ أنۍ تَن ہوٲیی جہاز دَپو اَصٕل گوٚو کُنہِ دۄہ کَروس أسۍ تہِ آرام کٲنٛسہِ أنۍ دن دور کرام گڑ دینس پروردار مُمکِن کُنہِ ساتہٕ ما یی اَسہِ ہی بکار بنو مکان ٹھیک خدے دینس کھا کا کرام مکلی تو صحیح نہٕ اَنٕنۍ یِم چیٖز اور حسد خود بھی مال موجود کہیں موجود یا یعنی منصب محبت آپ تم آ منصب محبت بے گھس آن مے می گریزڈنٹ بنای مے گھپٹن بنای مے گھ یہ جماعت مجھ کی امیر بناؤ یہ چیز ویانک بنو تمہی جی حسر میں سلام پڑن خدن سی گھر بی گھن ویسے بیان بنو آج نا حسن ارے ذمہ یہِ چھِ تیٚلہِ ییٚلہِ اِنسانَس بے تعلق ہی آعلقی آس پروردارس سن خدا سن بند ربس سی تعلق ذہنَس منٛز یِوان من میون کَتہِ کتنا اوٚنُن مۄکلیو قصے دُنیا گوٚو ختم اس لیے فرمت دنیا من تقسیم الگ الگ کنس پروردگار اخ نعمت دس چھ نعمت اخ شخص فیکٹری وول گاڑی وول شور سرسی دولت کن بہرحال خدا كری ميں معاف مے کن سات انصاف تمہن پہ يہ اندرونی حالات نا بوزن اندرونی اندرونی حالات انسان دپان ويں گھس روپیے ساسا آن بہ دما یعنی امس كيا روپى لچھا دماس تان كر ضرورت پور كا چند اندرونی حالات آیا خراب جب کن آیا بوڑ دکان کیا اندر کن اندرونی حالات ون اس لیے اکن گھن گھن اکس دولت مگر صحت چیز نہیں دسترخانس پہ دہ وہن آمت امس کورمت کوکر رس کیا نہ ماز ہیکن کھیت نہ تامن ہیکن کھیت نہ ٹھول ہیکن کھیت نہ ہیکن جوس چیت کہین سا کن دسترخان بھرت

بس شا دن لڑ دار صبح صبح چیز ہو گیر ہو پیون چین ٹیبلٹ کمس مالدارس تو اگر اس کو اللہ نے ایک نعمت دی ہے اس سے بڑی نعمت تو آپ کو اللہ نے دی ہے پنہ نعمت کیا کی دہس تمہس ٹور چلے ڈاکٹر چیک کرنے آپ سے کر شگر چیک بیاکھ بیا کلسٹرال لیول چیک باقا پریشر لو چک چون پھول دوا پوزی کھون پیرسٹمال کھان اگر شی ری چوک کو بھی اللہ نعمتیں دی نا تمس بچ پتہ لگت نو انکم ٹیکس ول چلے انکم ٹیکس ویسے نٹ وتان ون کر چسکی ہن فکر الگ یپ کنس ہوم دی کچھ رشوت رٹان تمہس وجلنس والی فکر چون کری نا کل تم فقیر کیا چوری تور کھی ہمس بچ پریشانی سُہ چھُ تھاوُن اَجہِ رۄپیہِ کھٔٹِتھ شان پروردِگار سٕنٛز اَکہِ دۄہ آو نفرا اکھ مےٚ نِش سُہ آو گۄڈٕنیٚتھ سُہ اوس دَپان مےٚ کَر ژٕ کیٚنٛہہ مدتھا تہٕ کینٛژھا دِتُکھ بہرحال اَمہِ پَتہٕ آو بیٛاکھ نفر سُہ تہِ اوس پریشان دوٚپُن سُہ کیٛازِ چھُ پریشان دوٚپُن ہَتہٕ حظ مےٚ چھُ ڈر تہٕ بہٕ چھُس واریاہ بٔڑ کٲم کران اِنکَم ٹیکٕس والٮ۪ن گٔژھ نہٕ پَتہ لَگٕنۍ کینٛہہ مےٚ چھُ رۄپیہِ گُتجہِ مےٚ دوٚپُس تَتھ زٔمیٖن چھُنہٕ ہٮ۪تھ کیٛاہ دوٚپُن سر مطلب زٔمیٖن تہِ ہیٚتُن مےٚ دوٚپُس وۄنۍ تھوٚو بیٚیِس مَشوَر دیُتمُت بیٚیہِ کیٛاہ کَرٕ ہا مت واؤ اڑہ ہوس اکونٹس اڑن تروس اڑن یُس یہِ ان شنس آمُت مےٚ نِش مےٚ کَر حظ ژےٚ مَدتھا یہِ چھُنہٕ نظر ترتیات کیا اے پروردار چٲنۍ شان کیا شانہ چھُ یہِ یہ پریشان یہِ چھُ پریشان ہُہ بہت پریشان تیٚلہِ اس لیے اگر اللہ نے ان کو ایک دولت دولت دی ہے اللہ نے آپ کو اس سے زیادہ آپ سب سے مشہور کٹھ خدا تعالیٰ بچے اگر رکن گس کن لائق روزہ باق سکس بم نام کس بادشاہ تمسن دچن تھوڑی سکیورٹی حرم شریفس کھانا بوڑ نفر ہی ہلک مٹن کیا ہلک مٹن سرسی پھلن بوڑ حساب پھلن ملک کُنہِ ساتہٕ چھِ آسان منٛزباگ تِمو جاے تھٲومٕژ گٔنڈِتھ آز چھُ فلٲنِس سیُن مےٚ دوٚپ شُکُر بَنے پَروَردِگار نہ زانہِ کانٛہہ تہٕ نہ زانون کانٛہہ چھا ییٚتٮ۪ن پیٚیہِ نِنٛدٕر یا ہوٚتٮ۪ن پیٚیہِ نِنٛدٕر یا ییٚتٮ۪ن پیٚیہِ نِنٛدٕر ییٚتٮ۪ن خۄش گژھِ تَتٮ۪ن منٛزٕ بیٚہمو رِیاض الجنتَس منٛز منٛزٕ بیٚہمو روزے شریٖفَس کُن منٛزٕ بیٚہمو دوٗر ہوٚتٮ۪ن دروازَس پٮ۪ٹھ گُمنٲمٕتۍ اَتھ بٔڑ نعمتہ اَتھ چھَنا یِم نعمتہٕ کیٛازِ چھِنہٕ اَسہِ باسان کِہیٖنۍ اس لیے کیٛاہ حضرت کَرو بیٚیِس پٮ۪ٹھ اگر اس بیس پہ حضرت کرو تمیک مانے گا تیل ہے سنس صحتس پہ حضرت کی اس لیے تو وٹھ کیا تمس کیا دن بس ازل تقسیم ازل مکلو وما رود وی کیا ٹینشن رود اخ گو ڈاکٹر سلیکٹ بیا گو سلیکٹ کی یہ ڈاکٹر صبح واضح یہ چھنا نم چاہ تھی کچھ تھی پڑھ این آئی ٹی وی سی واضح طالب علم یہ ٹینشن وتان ہو گو سلیکٹ بہت سلیکٹ کھین کیا ممکن جو پروردگار ما چانہ خطر ام کو بوڑ کان چیز مقدرس تو متاکن نہیں اس لیے کہاں سے پٹنا ہے نہ کہاں جی مالس پٹ نہ کہاں جی علمس پٹ نہ کہاں جی عملی کوئی پٹ کیا عزم تقسیم بھی کرے ایمان ول ایمان ول اس پر حسد استغفر اللہ اگر پروردگار ساتھ ہے شاکن شو بادراون کہاں سے چیز کہاں سے واقع حضرت فرماون یہ حسد تو کتوں کی صفت ہے کیا کیا شان حضرت مسلم یہ تو کتوں کی صفت ہے کیا نوکن پکن چورا پہلی حضرت سنا ایسے ایسے بیچارہ چل رہا تھا کتا گاؤں والے کتے جمع ہو کے بھونکنا شروع کر دیا ہمارے علاقے میں کیوں آیا ہمارے علاقے میں خوشبو کیا کہ تمہارا چھت یہ تھی سون ارے چل رہا تھا اتفاقاً جا رہا تھا وہ تمہارا تھوڑا ہی گا پھر اتنا انسان چون پن مقدر ہو اس لیے فرماؤ کہ پن دل گا صاف شفاف كاسے پہ کن چیز پہ بالکل حسر اور دنیا مجھ چیز یون كا غربت كا مالداری اور علماء کرامو چھ لوكمت كی تر عالم بنائی پروردگار پردار عالم اخالم یہ خوشی خوشی کیا راحت خوشی آرام سکون سہ گو جنت کیا جنت عام باشد کیا آزارے نا باشد کشیرا کارے نہ باس جنگس من گو تینشن کیا چن اعلان گز جنگت یہ سان پروردگار پہن صحت دتمو بیمار گسو زن صحت دتمو مکسے یہ اتقاک گز بچار یہ دندس بیس کے دود دو کہ دنیا مجھے چیز آسن اتقابس من تو شرک بچار ہسپتال دنیا یتھی یس جائے پور سکون ہاتھ کی سی سکے جانا تک ما ٹینشن کہین نہ شرین ہند ٹینشن نہ نوکری ہند نہ ہند نہ نیم کن بس سان اللہ تعالیٰ بچے یہ دکھ دکھ آج کیا مصیبت دکھ پریشانی ہر وقت عذاب آہو بکا سو گو دوز کیا گو دوزکس من سن آخ رس کے آرام و راحت جنتس من سن آخ رس دکھ تو در وہ دنیا دیا عالم یہ بنو پروردگار ٹو ان ون کیا چھ بنو ٹو ان ون اچھ جنتک تہ گوز کھک تہ کیا چھ جنتک تہ اخ رسا گوز کھک تہ اخ رسا کن سات چھ سردی کن سات چھ پش کن سات چھ گمی پریشانی کن وری چھ زینن بتل اگنا نہ دگن کن وری پس کیا دن یور بھی دن کن دو دم کن دو پریشانی کن دو خوشی کن دو راحت اس لیے دنیا سے سنگم دشمنی چیزیں ہوئی اور ایمان وول پموک ایمان وول تو نفع میں ہے کیا راحت مجھ تیل کے نفاس من تکلیف مجھ تیل کے نفاس من کٹ راحت من اللہ اللہ کر اعمال کر درجات گز بلند تکلیف من درجات گھن بلند درجات امس کشر پہ ہمین تم نفے ہمیں بیچے کس حدیث پاکس من اللہ تعالیٰ نے پریت کس بندس اخ درجہ تھومت لکھت آخرتس مز اگر سو اتھ درجس تین ووت امالو سی تم سی چلو ٹھیک اگر تم امال مز کوتاہی کر سستی کر تیل دپان ون بیا کر ونس کیا تیل کیا کندڑ کریں کیا چیز کریں اتے یہ خدا صبس کن لاگ ود نا ہرو نا اتے پھٹ اندر کن تھوڑا آج جی ان کی سری یس آج جی ان کی سری ول امی وت دموس نمبر نا جی قسم آسان کمین دیتی اڑ نمبر اڑ دس جی اصل مقصد ہو گوس وات پروردگار تربیت کر انسان اِنسان کن سات کن سات دستنس نعمت اگر خدا یاد رودس قدمس قدمس پہ روز یاد خدا بہس نا لائقم عطا ہاں لمب شکر تم لذیذ اگر تھی شکر لوگوں کرن دمو بے ہن دمو بالکل رسول یتھی کا نعمت آئے الحمدللہ یتھی کا نعمت کانعت آئے کن سات بت کھین گھن کن جائے مے عادت بھس بت تلان تھود اڑم تلان تھود پہ یل کھین آن ترا بیان وہ تیس کال تھوڑا سا سردیومت وہ لوگ کر محبت تک کر اکرام احترام تھی توت پہن انو بدل کیا کیا انو توت پہن ان تس توت پہن اس پہ تراؤن چھ نا یہ ہسا یہ ترامین پہ خاندر مز توت پہن بت پہ سو رویت چھ آپ ییل راز تو راز لگے ات بگڑ بسک ونان تمہ سات بس ات کیا گو یہ ونو تھی خبر آن تم بچ تم یہ لیے بتہ بتائیں برو کن آو تصور کور سات اے پروردگار کم ساتھ ہے قروردگار سک چانا وشکسان چانت دسترخان برو کن آب چاہے بچو کن آب چاہے اون برو آب یا فیصلہ ات اترو ساری یہ رب خبر کتیا تم تمہیں ونکس کہین خبر کتہ کھین مگر تنچی خبر کتن دروازن خبر کتہ ڈسٹ بنو مز کڑان کیا دنیا اس غربت تھی وچو افریقہ گھو ملکن مز وچو کیا کیا حال سون سہ سو افریقہ پہ مز تک نظر دن نیو تک علماء کرام بزرگ تم فرمو اچانک پی مے نظر مدرس اکس طرف طرفس كن زنان مڑی یوت گتل مگر گرن بہ حران مے دس مت مولانا زنان یم چھ دون بچن اد یم آئے دینی ادارہ من شاید اگر نبی پکانے مگر مولوی اسی جی مفتی اسی جی دینی ادھارہ من سا بت احترام اگر اکرام تھوک تھون بجی دس تمہیں موجود دینی ادارہ منچ گ عالمی دینس کتھ وی مگر سارے ون چن تم دس واپس جواب ہم تھے کلس پہ یہ بچارن کی مسلمان خاتون سے مگر تمہیں کلس پہ تم نا کھینچ تمہی نا کیسے اکیٹ پلو زہض لگ بون تان بس کے علاوہ کچھ بھی نہشن گھر ناٹھ افریقی کن جنگلن من روزان گپن من روزان کت منہ یور کیا کرنے اہد بچہ ان جمع کرو جنگلوں مند اپ سرسی جمع کرنا پتہ انان دپہرس یہ تعلیم دلو یاد اور کراظہ پڑن اتیش دپہرس بغیر دان کی دال روٹی اور ماج امے موجود کہ کم ونکس کی اور او ویس دال روٹی گھن واپس چوہن گنٹن مجھ اکی ون پکہ دن ون دوستو انداز لگائیو یم تیس مسلمان یم تیس خدا سند بند یم تیس امتی رسول پاسم مگر یہ حال جو تہم کہ کلس پر تین تم سٹ سکار تین مگر ان کے پاس ہے نہیں زو وقت چند چند تمہن بچار ان کی اور ون ٹو لکو آف تمت آج شریل تھی اصل پرت کن جائے اکہ جائے کور تمو بچہ اٹھ دفن تمس اس کفن کہین کفن اس تو ننگے لکڑ بچ اور تچ علاقہ واری تھی افریقہ مز کہ یہ نابالغ کی ساری ننگے کیا بالکل الف ننگا لڑکی یم نابالغ تم کیا وقت کی لاگ نکل اور بچے بچی درام سے تمہ تو تمہیں تمہ تم پلوا ولوا تو دانچ پہ لاگن دنیا من اگر نظرنگ تھوک اتنی ملال زنگ خدا سان ماجن ٹرنک بیرنک بر کیا تنظیم اس لیے یہ بدم بروہن آو آؤ كے آن شكر پڑھ مگر كر بن گھے اے آئے پروردار وایا کھین دنیا تمہن پہ دچھن گڑ مگر دچھن پہ ميں کی وا كھن بچ تم چن بے عزتی ہوں مثلاً ملزم تن جائیں ميں اس دون كر دون بہت چیز دکانس پہ كرانا مگر زنت منت چہن خاندار دِوان ہُنٛدُر بَتہٕ کیٛاہ دِوان دون ہمیشہ تمس عادت سم أمس اس دکان پہ اسلز مین زمین سمس یہ وشن بتر دین تم وات می کالوں پتہ یس دین دے ترائی دار ترائی ضرور میرے ماذ پھول نہیں کہین پتہ کر میں تمس گار ٹھنڈا نت نس دنیا مزا وچیر ہمن سمت آہن چی توہ ملان ین چلو ٹھنڈے دتن سہ خراب آن گمت کی بلکہ تر بزرگو لوکمت اس ہسا کالک بت کال ٹوٹ کھی یہ ہسا افضل کیا تک ون اردو پہ باسی کیا باسی روٹی کیا فرمو کہ چونکہ حضوری پاس زمانہ سات ٹوٹ آٹھ گو نزدیک آٹھ گو بہ نسبت ازکہ ژٹی کھت بہرحال پانچن دہن منٹن کر فونس پہ کت تو پہ پہ دس وس وی امہ قسم ملال کی دکن بھی اب سر وی نیو وٕچھ سا یہ چیز نیچی ٹس مل چی گیل ملالہ گسن ٹھیک گے موجود اس لیے دن بتاتے تک تک یہ کھٮ۪مہٕ اردو اللہ تعالیٰ چھِ واریاہ نعمتہٕ دِژمٕژ اَسہِ مگر اسن نعمتن استحدار اور غلط کَتٮ۪تھ گو گڑبڑ کَتٮ۪تھ گو گڑبڑ گو اتھ اچھا کی اخ نصیحت کرم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئی اس مشت کیا گئی مشتی یوت گئی نہیں بلکہ الٹو گو کیا الٹو گو فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو یہ تھی بسان اوت سیدھی کتھ آ دنیا من پریت کن جائیں مالداری تھی غربت چاہے کھانا تھی ملک استن عرب استن عجم استن فرمو نصیحت کہ اس تہد کھت غریب آپ دنیائی اعتبار تھی پس آو ہر وقت تھی زیو تھی سی نظر من سی تو ہر وقت نظر من مثلا کشیر من سے بسان کم از کم اخر جائے تو آپ زور نسے اخت روت تاپ آس تو بہو ادر کن چھ کن مگر وارش تم کی من بسان چھ بسان کن تم تھی انسان انسان مسلمان تک بہرحال لفظی انسان مسلہ یہ کہ تم تھو نظر من جی جی تم جی کی زندگی گزارن یپہ من نبرم کام کر راجوری ہند کن تم بچے تم گاس کرائن من ہند زمین پہ کم کران کھڑا پن تو تی رات گزارن تم بیٹر تہ سوئے کچن تہ سوئے پس کٹ تہ سوئے شر کٹ تہ سوری کی سوئے کیا کم آس بیگر کن سات زمین والا ذرا سا کہ یعنی شرار پہ کھز و خالد المین کیا گو ہواہَس منٛز ہواہَس منٛز تِم تِم کھڑا ایسے لوگ بھی نارن واریاہ روزان اگر اَسہِ گژھِ ہا ملال زان سوالٕے چھُنہٕ شامَس لَگہِ تاو پَنُن گر ترٛٲو نظر پنس مکان بس دل سب الحمد للہ رب العالمین پوج گا فٹ بٔڑۍ پر چھِنہ نٮ۪برٕ آسان أمِس پانہٕ تہِ پانی نارین منٛز شنگن سب پروجگارا وان جڑ پہ سنگیت کی شوس منسوگ کی بلکہ پنونی گیاری گیل کرایس پہ چھس نہیں کی کرائے والی یہ جل جل اچھا چلو کھام مکانی سہیت بہرحال چھ اور کروں کیا کم کم کلام ہے فرما کے جب فقیر سوتا ہے تو اپنی جھوپڑی سے بے خبر ہوتا ہے جب بادشاہ سوتا ہے تو اپنے محل سے بے خبر ہوتا ہے سنگیت فقیر فقیر روزان اور بادشاہ اس لیے ہوتی یہ شونگ تو بس یہ ہوشیار کہ اب فقیرت باسان بس فقیر بادشاہ باسان بس ایسے خواب ہے نہ مالداری والی نہ چیز غربت روزن والی چلے جائیں گے اپنے آخرت میں معاملہ ختم دنیا گز ختم اس لیے فرمو کہ دنی مال دولت اعتبار عہد اعتبار وجوہ تم لوگ پانس پاس پات کلرک وچ پیانس کمس أمس قال زي ملال بالقول لي كاتن ويلتن تمس وچ قال لك تجس وش تمس قشي ملال اندر كي تجي ام تش 100 ڈگری کرو نجی سوئی ڈگری بجس آپ کو ان بومنگ کو ہن ہاں۔ بہرحال فرماؤ کہ غریبن کو وچو شکر یہ وجہ پر کیا ہی اور دینی اعتبار وچو تمن کو نمتے برونٹ آشن کیا آشن پتہ کیا کروں پتہ وشنی یوت کین ففي ذلك فليتنافس فرمو پتر کوشش اس تک بنن تھی ساری شری ہی نمو اس تک بنن اچھا سن تلاوت سلے گسن اس تک تلاوت کرے کمپٹیشن کا سمجھ لگی دینی امورن ما نفع وای اور یہ اچھا سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مبارک فرماون رحمت اللہ تعالی علیہ فرماون واریاس کالس روتس بو عذاب اس مس ذہنی عذاب کیا یعنی فرم بوسس بسن مالدارن ہندس محلس مز کت من بہس تراؤن یہ مکانس کن نظر یہ پہ پہل دشن کن تر نظر یہ چور پور ہوکن تراؤن تر نظر اک رنگ ہمس ٹیپ کرمس کی کتان کر مکان باس بوپڑی بنوی پہ موسیقی ٹینشن یہ ابتدا مے کر ہندس محلس من کت من تو سر فرمس تک پہ پن پان مالدار سوری ٹینشن گو ختم اس لیے یل یعنی اِنسان سۭتۍ وۄتھان بیٚہوان تٔمِس باسان پن پان تہِ لکٹ سی گھر وتھن بہن اتنا پن پان کیا چھُس بوڑھوی پہن لہذا فرمووُکھ کہ دنیا منٛز مہ وٕچھِو مالدار کُن یہ تو کی ہے چاندین حدیث پاک منچ و تمو حرت پاک دنیا یا رسول اسلم تم ما وجو مالدارن کن کی یہ دونوں سمترا اصل سمجھاؤ نہیں امت مگر خطاب تمس کرو اس لیے دنیا اعتبار وچو ایمان پاس آشن اچھے پاس آشن تم سن حسد تھی یہ تھی حسد چون اوے یہ لالچ آ منصب آشن دن محبت بالک آش محبت اس لیے عقل مندی یہ کہ حسد دمو نا یہ سنو پیڑھی اندر کیا سنو من ہوائی جہاز شکر بن خدا کن میری گوڑ گھر ذہنس مزے کہیں ون کتن کیا ون اچھا کیا یاد کو پروردگار سکتے ایسے ایک شخص جو خط حضرت مفتی صاحب علیہ رحمس اکس سوالس پہ کورنس اعتراض کیا اکس چیز پہ حضرت و فرموس جب محشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے تو ان کو بتا دینا مجھے معلوم نہیں مجھے یہ جو خوش جواب کشمکش کے رسم کی نہیں بس آپ جواب دے پھر منگل ختم تو بہرحال فرمو کہ حسد نہ سکے انسان دلس آسوں امہ سی پانس نقصان اخ نیتی مکلان بیس کیا گھن بیس بلڈ پریشر کھسان اس لیے فرمو کہ اے بیٹے اگر ہیک کرت چانس دلس من گھن آس کیا بیس سچس کن سات غلطی گھن پہ بخشن زان ماچس حالانکہ ممکن کن سات ہے پانس تک غلط فہمی آ ساری بشر ہر کن سات بلکہ میرے ہیکیا غلطی گھنٹہ یہ گو گو کی مکلو کسے لہٰذا <clears throat> آج سے سون حال ہی کہ اگر کہاں سلام کر کروائے شباسن کے نسائز کے غرض دیوبند میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا کہ وہاں کے شورا کے ارکان میں سے ایک صاحب نے مجھے خط لکھا حضرت مفتی صاحب کسی بات کے لیے اور یہ معذرت کی کہ شورا کے اجلاس میں آنا ہوتا ہے مگر وہاں اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ آپ سے ملاقات کر لوں جی بہت چاہتا ہے ملاقات کرنے کو سورج تک مجلس حضرت پڑھنا تم تین صاحب اور مگر ملاقات کھین کی تمنا میں نے جواب میں لکھا میں باوجود فرصت کے بھی آپ سے ملاقات نہیں کرتا میں باوجود فرصت کے بھی آپ سے ملاقات کیوں فضا ایسی بن گئی ہے کہ جو ماتت ملازم مدرس کسی شعرا کے رکن سے ملتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ کوئی اپنی غرض لے کر آیا ہوگا اگر کہاں کہاں مدرس سمجھتے خوش دبا زہرا ماں چاہوں کیا کہ میری ترقی کرا دو میرے واسطے یہ سہولت مہایا کرا دو ایسی فضا بن چکی ہے میں نے کہا مجھے فرصت بھی ہو بھی ہوتی ہے تو بھی میں آپ حضرات میں سے کسی سے نہیں ملتا دینی جی راستہ کاٹ کر چلا جاتا ہوں کہ آپ اس راستے میں مل جائیں گے تو میں اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہوں ایم موجود کی فضا سے شی عطا تعلق سُن بلکہ کاما نے اس کا موجود اسی وجہ سے یہ کیفیت ہم لوگوں کی ہو گئی ہے خود غرضی کی ملیں گے تو اپنی غرض سے ملیں گے بلا غرض کے نہیں ملیں گے بلا غرض اسی ون شاکن لیکن تھوڑا پریشانی چلے آ الحاظ بھائی کسی چکن بغیر جانتی کی کی تما تو کرن سی یہ بات اور دل کے اندر کھوٹ سکتے ہیں اس لیے فرمایا کہ اگر تجھ سے ایسا ہو سکے صبح کرے اس حال میں کہ تیرے دل میں کسی کی طرف سے کھوٹ نہ ہو شام کرے اس حال میں کہ کسی کی طرف سے کھوٹ نہ ہو بڑی عجیب چیز ہے کر گزر اس کو صرف فرما کہ بیٹے یہ میری سنت ہے یہ میری دل صاف تھا ان کیا جن کا ظہری اور میں سنت سے لباس لاگا ہوئی اور یہ میری سنت ہے یہ فرمایا اور جو شخص میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا اس دنیا میں حق تعالیٰ نے دس سال تک خدمت میں رہنے کا موقع عنایت فرمایا کتنی اعلیٰ درجے کی چیز ہے دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں قربان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر پتہ سعادت مندی خدمت کی کسی شخص کو سعادت نصیب ہو جائے تو اس پر ساری نعمتیں قربان دنیا میں تو یہ ہے آخرت میں بھی ہو جائے گا آخرت کا قرب آخرت کی معیت نصیب ہو جائے دین دنیا دونوں بن گئی ایک اور صحابی ہے وہ کہتے ہیں میں سفر میں حضور اکرم سسم کے ساتھ تھا ان کی خدمت کیا کرتا تھا پانی لا کر دیا غالباً آخر شب شب کا وقت تھا تحجد کے لیے پانی لا کر دے دیا وضو کرنے کے واسطے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے قسمت کھل گئی اس کی جس کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ مانگ کیا مانگتا ہے انہوں نے کہا کہ میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں جنت میں کیا بس اگر آسا ہو اس منگو جو ہوئے <coughs> دبو سے گاؤں سے دن کام پان خبر کیا منگو مکان سن کیا سن اور صاحب سب اموری پانی جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے آپ نے فرمایا او غیر ذالک ارے کچھ اور اس کے سوا کہا کہ نہیں بس میری خواہش تو یہی ہے میری خواہش تو کہ دنیاس من تو ایسی خدمت کریں وہ کرا بہ کی پھر حضور اکرم سے فرمایا اس کی ترکیب بتا دی فرمایا عینی اعلیٰ نفس کا بے قسمت سجود میری مدد کرنا تم میرے ساتھ جنت میں رفاقت چاہتے ہو تو میری مدد کرنا میری اپنے نفس کے خلاف چاہے نفس نہ چاہتا ہو نفس برداشت کرنے کے لیے تیار نہ ہو لیکن اپنے نفس کے خلاف میری مدد کرنا بھی کثرت سجود سجدے کثرت سے کرنا نماز کثرت سے پڑھنا نماز یعنی جب نماز کثرت سے پڑھو گے تو بس تمہاری یہ مراد پوری ہو جائے گی اور میرے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے ترکیب فرموس کیا فرموس فرموس اگر تو یہ ہے کہ شیت روزن چل چلی نہیں اسی ہیں کہ یہ کیا کریں گے ہمت ہے کریں واریا لوگ یہ حدیث پاک اوڑی پڑھن ہوان چھ پڑھن کڑن چھ غلط مطلب اس لیے فرماؤس کی کیا کر ہاں ہول ہول گھنٹے چھ کریں بھی ہاں گنگو میں حضرت گنگوئی کے یہاں مولانا حبیب الرحمان صاحب تھے دعلم دیوبند کے محتمم وہ تحجد کے وقت میں چائے پلایا کرتے تھے حضرت کو اور بہت بڑھیا بناتے تھے چائے رس چائے بناؤ کچھ داد بھی چاہتے تھے کچھ یعنی حضرت کے تعریف کریں واہ واہ کیا بہترین چائے بناؤں کچھ داد دے چائے کی تعریف کریں جی خوش ہو جاتا میرا جی خوش آتا میرا کہ ہاں اس کی بنائی ہوئی چائے مزیدار ہے ایک روز حضرت سے پوچھا حضرت چائے کیسی چائے حضرت نے فرمایا کچے پانی کی بو ہے چائے چھ مگر آس کے باسن کیا رود مت یعنی نہیں رکھنا انہوں نے کہا اے اللہ کچے پانی کچا پانی کہاں سے آ گیا چائے میں یعنی میرا نہیں کیا کچھ عمر پھر انہوں نے پیالیوں کو دھو کر تولیا سے پوچھ کر آنچ کے سامنے کیا پتہ پیال چھل دیں گے ٹمپریچر صاف کری پتوں کا نزدیک نارس نزدیک سوری ہاں، تو یہاں تک کہ ساری نمی اس کی آگ سے جل کر ختم ہو گئی اس کے بعد چائے جو انہوں نے بنا کر دی پوچھا کہ حضرت آج کیسی چائے ہے فرمایا کہ آج آج نہیں کچے پانی کی بھوک حضرت مزاج کرو وہ جو پیالی دلتے تھے اس کے اندر کچھ نمی باقی رہ گئی تھی وہ نمی تھی کچے پانی کی بو سوچنا پیال وغیرہ ادھر پانت اور تنقید حضرت ایک روز حضرت نے فرمایا بھائی مولوی حبیب الرحمان سب لوگ اپنی اپنی باتیں کہتے ہیں تم اپنی بات کبھی کیوں نہیں کہتے سنا بند ہے ہما صنع جو آ کر نم چیز گز گرف گز پاس جا ہو کسی چیز کی ضرورت ہو خواہش ہو انہوں نے عرض کیا حضرت بس ایک خواہش ہے دل میں یہاں تو خدمت کا موقع مل جاتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں بھی خدمت کا موقع نصیب فرما جو یہ سن تمنا دوسرے عالم میں بھی یہ خواہش ہے حضرت نے فرمایا ضرور انشاءاللہ ضرور تو جس شخص سے محبت ہو یہ دنیا تو ایسی ہے کہ اس سے تو بہرحال جدائی ہو کر رہے گی دنیا کی ہر چیز سے جدائی ہو کر رہے گی جس سے چاہو محبت کر لو اس سے تو چھوٹ ہونی ہی ہے اختراق ہونا ہی ہے موت تو فراق کر ہی دے گی بسا اوقات زندگی میں بھی فراق ہو جاتا ہے ورنہ تو موت تو فراق کر ہی دے گی لیکن اگر آخرت میں رفاقت نصیب ہو جائے تو وہاں فراق کی کوئی صورت نہیں وہاں موت ہی نہیں موت کا قصہ ہی وہاں مٹا دیا گیا ہے اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو ایک کو یہ نصیحت فرمائی اور ایک بڑی گھر کی بات فرما دی ان نظال من سنتی فمن احب سنتی فقط حبنی تو جو شخص میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے ومن احبنی کان میفل جنت اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونے اور محبت بڑھانے کی بھی تدبیر بتا دی معلوم سپدو کہ سنتس پہ اگر محبت یہ کرو عمل تمہیں سحبت گھن اضافہ اور محبت چھاح بڑ دولت محبت بڑ دولت مولانا روم فرما آج محبت تلخا شیری سوا محبت مجھ ٹوٹ باسان کیا شر املی کیا تات نا تمر ہندی کیا ہندوستان کی کھجور ہندوستان کے یہ تمر یہ چمر ہندی ون تمر ہندی اس نام رکھے عرب نے ہندوستان کے کھجور وشت مگر انسانس دک دان کیا آز محبت تلخا شیری شوت محبت منتظر ٹوٹ باسان آز محبت آز محبت خار آز محبت آز محبت نار نورے میں شوت آز محبت محبت منتھ نار کیا گھن از محبت دے میں شوت از محبت کھارہ بل میں شوت محبت کیا خوشی باسم یعنی پر یل سنت پہ کا عمل کر تمیک نتیجہ اضافہ من محبت من رسول اکرم صن حضور وسلم کی سنت سے محبت کرنی چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جس قدر بھی آدمی محبوب رکھے گا اسی قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت زیادہ ہوگی دونوں راستے ہیں کیا مجھے <clears throat> دسویں وقت کیا بوجھ بڑا عجیب لکھوں حضرت ہو یہ راستہ بھی ہے کہ حضور اکرم سن سے محبت ہو تو حضور کی سنت سے بھی محبت ہو گئی گوس محبت کا منصب حضور پاس پات کا سی گوس محبت تین سنت منصل بیاہ تحریر کیا گو سنتن پر لگن عمل کریں تو محبت کم سن یہ راستہ بھی ہے کہ حضور اکرم وسلم کی سنت سے محبت کی جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوگی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نصیب ہوتی ہے سنت سے محبت کرنے سے اور سنت کی اتباع نصیب ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں کبھی آدمی ادھر سے چلتا ہے کبھی آدمی ادھر سے چلتا ہے اول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو تلاش کرتا ہے فلاں چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے فلاں چیز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے ان سنتوں کو تلاش کر کے ان سے محبت کرتا ہے یہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نوش فرما رہے ہیں پیالے میں شوربہ تھا کدو کا ال الراسوس کٹمز یعنی الکاس تٹمز تو راسکور چوس کدو کے جو قتلے تھے وہ اندر تھے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انگلی ڈال کر اس میں سے کدو کا قتلہ تلاش کر کے نوش فرما رہے تھے پہ ٹورس ٹورسٹ رس تم میں تک تٹن تلکن کیا حضرت جشن مبارک ترا پہ بی تو یہ وش حضرت یہ یہ سا انسن جان لیا بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو مرغوب ہے اسی روز سے مجھے بھی مرغوب ہو گیا معلوم ہو گیا کہ ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب چیز یہ ہے اس سے محبت ہو گئی لہٰذا کدو مرغوب ہو گیا ایک صحابی کہتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان کھلا ہوا دیکھا ساشیام ملاقات کرنے خطر تنسا تو حضرت کے نیز مبارک بٹن سے نیز باندھ کر اتفاق رضی اللہ کہ وجہ ایسا یل بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا مجھے ایسی پسند آئی کہ پھر میں نے ساری عمر گریبان میں بٹن لگایا ہی نہیں کبھی کھلا ہی رکھا ہاں، بٹن لگایا نہیں کبھی کھلا ہی رکھا اس واسطے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے لہذا جس شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی وہ تلاش کر کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کرے گا اپنی پوری زندگی میں جاری و نافذ کرے گا وہ سوچے گا کہ میری زندگی کا کوئی بھی گوشہ سنت سے خالی نہ ہو ہر جگہ پر سنت ہی سنت ہو یہ ہے محبت کا تقاضا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ ہوئے ان سے چند باتیں کہی گئی بطور مشورہ کے ایک یہ کہ حضرت خالد بن الولید کو سپاہ سالہ نہ بنائیں ایون کہتا ہے مشورہ سمجھ انہوں نے صاف جواب دیا کہ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سپا سالہ بنایا ہو میں تو اسے سپا سالہ رکھوں گا میں معذور نہیں کر سکتا دوسرے یہ کہ جیش اسامہ میں حضرت اسامہ کو سپا سالہ نہ بنایا جائے کہا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا تاکہ اڑے دپہ یہ ہاس لکٹ پہن کس ارے اسامہ تکیاز سہ سوز رسول اللہ سمجھ یہ جائے لشکر ہاتھ مگر یپ کن گو طبیعت نا ٹھیک رسول اللہ سمن تو پتہ گو انتقال لشکر آو واپس اڑوتے پتہ یم سات کفن دفن سپدو پتہ فرمو ون سہ سوز لشکر بی کت سوزن اس واریہ دپ حضرت یہ حضرت اسامہ وہ نو عمر کیا کہاں ذرا بوڑ پہن تجربہ کار سوزن حضرت اب آپ سٹی کو فرمو بالکل نہیں کہ کچھ بنو مت متنزہ یہ شالر کہا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود آخر عمر میں جھنڈا بنا کر ان کے حوالے کیا تھا سپا سال سپا سالار وہی رہیں گے غرض ہر چیز میں یہی تھا کہ جو بات حضور صلی اللہ علیہ نے کر لی ہے اس کو برقرار رکھنا ہے جس چیز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتناب کیا اسے بچنا ہے یہ گہری علامت ہے سنت کی یہی علامت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی محبت حقیقت میں ایک قلبی چیز ہے کیا محبت حقیقت میں قلبی چیز ہے زبان سے ناروں کی چیز نہیں اصل محبت کیا ہے دل سے قلبی چیز ہے اس کا اثر انسان کی تمام زندگی میں شرائط کر جاتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ سے قلب میں محبت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو قلب پسند کرے گا ایک دفعہ ایک شربت لایا گیا شربت کیا ہے دودھ میں شہد ڈال دیا گیا پینے کے لیے لایا گیا حضرت ابو بکر صدیق نے یا حضرت عمر عمر فاروق نے دیکھا اور دیکھ کر رو پڑے کہ انتریش کیا اس میں رو پڑے کہ میں اس سے حرام یا ناجائز تو نہیں کہتا باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں پیا ہے اس لیے میں نہیں میں نہیں پیتا چھوڑ دیا یہ کہ معاشرت کیا مگر حضرت کو قبول تھے اس کو نہیں نوٹ فرمایا اس لیے جو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بطور عبادت فرمائی ہیں ان کے تو اتباع کا حکم قرآن پاک میں ہے اور جو چیزیں بطور عادت فرمائی ہیں تقاضا محبت یہی ہے کہ ان کو بھی اختیار کیا جائے اگر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عادت کے طور پر بطور عبادت پر ان پر عمل فرمایا ہو آسنا واریہ کا سنت کن فرض کیا کوئی چیزوں سے فرماؤں سنت کن اگر دنس تیل کی سہلچ کش تنہی یہ گھر اصول تاؤن یار کہ واجب سنت مستحب یہ تقسیم کرم کام کم ہو بس قانونی شکل دن خاطر کم خاطر اور یہ بوڑھ احسان تہد متفق وار گھر بوڑھ احسان کیا مانے گو بوڑ احسان سہو یہ کہ اگر تمو یہ تقسیم کریئن تیل یعنی تھیلا سوری ضروری کیا گا مثلا حجس من گو اختر دا بہت گو مشد مشید اصطلام کرے کرٹے تو میں گو طواف تو عمرہ آیا کر اگر یہ فرض نام کرتے دے چی نی وری نو حج کرسا مسا پہنچوں کو جمع کتنے ٹھیک حج مکلی یا کس وات مینا پیشنس بل سور دگرس کیا دپس ہے مکلو حج چھ کہین ہے وہ کیا کر بہ یا امس کنہ پھل لگا امس گئی بچ دم لگا دون ترمس لگا یہ نہیں یا بی کی وجہ گوس علماء کرام دنس پرواہ چھ کی پرواہ چھ استلام روچ اخ مسجد یو سنت تہ چون طواف اوس نہ کنہ پھل لگا اس نہ ایک دو کہین کنی وجہ دم حاج ازر نائی کرن چلو کروت سہولت گئی کرمت رقع توت سو رسونی پسند نماز سبحان تک مجھ سے کتنا صبح ردیل عالا جانی میں جانے رکو مگر سبحان ربی العالیٰ کوری دہ نی گماز وسنہ کچھ کرن رقوع کرض مگر سبحان ربی اللہ عالیٰ پڑھ سک چکی چیز نماز نماز وسنہ سجدے سہد سن دن اتا گوڈنک اتا یاد گو میں مسجد بکو چھوڑن کھڑا تو بس کیا پرواہ چھ سجدے سہواز کرن تو بس نماز نہ اسے تقسیم جو کرمت فقائی کرامو قانونی شکل دین خاطر کہ کا چیز کیا درج چھ کس نے ان موجود کہ واجب اس پر کرا عمل سنت نو کرے بالکل نہیں نو استواف کرن اہل عرب تمس اس احرام گنڈ تمس دشین نڑ کرمس نگر کن میں مے وند مے نتس دشین نڑ کر نیبر تو سنت دپن سنت فروض شاہ دن سمجھ کیا فروض شاہ امیک معنی کیا گو تم سمجھ سنت کور کہین مگر سوال کہ یل تے طواف کورمت احرامس من رسول پاک تمو کیا کورمت دچن نور تمو نیبر سمجھ ما سنگ مگر بہرحال گویا کہ چھ امہ موجود کی یہ چنت روی بلکہ سنت موجود عمل کرنے موجود اور قرآن پاکن فرموئی نہیں تمو فرمو بس کان لکم فی رسول اللہ عصوت وقت فرمو کہ بطور عادت کے اگر کیوں کیو رسول پاک رسمو اور محبت تقاضہ تک پہ عمل کریں واجب کی حیثیت سے نہ اختیار کیا ہو اور ان کے ترک پر کوئی وعید نہ ہو تو بھی محبت کا تقاضا تو یہی ہے کہ جو طریق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اسی طریقے کو اختیار کیا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے متعلق ایک تو قرآن پاک میں ہے اللہ فتح بونی رحب اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو تو اللہ تم سے محبت کریں گے تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے اس دعویٰ کی سچائی اور دعویٰ کی شہادت کے لیے کیا چیز چاہیے چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو نتیجہ اس پر کیا مرتب ہوگا اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا چونکہ اس زمانے میں اس زمانے میں تین قسم کے آدمی تھے کس قسم کہ یہودی نصارہ مشرقین یہودی کہتے تھے قالت ابن ابن وقالت ان سے پوچھا تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کی پرستش کیوں کرتے ہو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں اصل مقصود تو اللہ کی محبت اور اللہ کی اطاعت ہے اور یہ ذریعہ ہے اللہ تک پہنچنے کا تیسرا فرقہ مشرقین کا تھا وہ کہتے تھے ما الا ليقربونا اللہ الله زلفا ہم جو بتوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں براہ راست ان کو معبود نہیں کہتے بلکہ یہ ذریعہ پروب ہیں ان کے ذریعے سے ہماری رسائی خدا تک ہو جائے گی تو مقصود ان سب فرقوں کا یہ تھا کہ ہمیں اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے اصالتاً ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے ہمیں اللہ سے محبت ہے اس کا طریقہ قرآن پاک نے بتایا جو طریقے ان لوگوں نے اختیار کر رکھے ہیں وہ سب غلط ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ سے اگر محبت ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو فتبعونی یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے تمہیں محبوب بنا لیں گے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ ظنو الرَّحِيمُ جو خطا قصور ہوا زندگی میں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ کی شان یہی ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے ان میں ایک شخص نے کہا کہ جس طرح سے یہود النصارہ نے اپنے پیغمبروں کو خدائی کے درجے تک پہنچا دیا تو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی چاہتے ہیں کہ مجھے بھی خدائی کے درجے تک پہنچا دیا جائے نے کہ میرا اتباع کرو اس کی تطبیق کے لیے اگلا جملہ ارشاد فرمایا عطی اللہ و رسول آپ فرما دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت رسول ہے ذاتی شخصیت کی وجہ سے نہیں اطاعت کی جا رہی ہے اللہ نے جو سب سے بڑا عہدہ عطا فرمایا وہ رسول کا ہے وہ ابدیت کا ہے عہدے کے پیش نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جا رہی ہے وہ تو اطاعت اللہ ہی کی ہے مما فقد الرسل اللہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے تو وہ اللہ ہی کی اطاعت کرتا ہے کیونکہ رسول تو اپنی طرف سے کچھ کہتے نہیں اما یمس کو انل ہوا انہ وحی وہ تو جو کچھ کہتے ہیں بدر وہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں لہٰذا رسول کا پیغام اللہ ہی کا پیغام ہے تو اس شخص کی ترجیح کے لیے یہ آیتیں نازل ہوئی فی طول اگر پھر بھی پیٹ پھیرو گے فی اللہ حب القافرین اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتے تو وہ تو مومن سے محبت کرتے ہیں اور رسول کو تو بھیجا ہی جاتا ہے اس لیے من رسول تو ابیزن اللہ رسول کے بھیجنے کا تو منشا یہی ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے حضرت انس کی اس روایت میں سنت کی محبت سنت کی محبت کا مبزی ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف معلوم ہوتا ہے فرماؤں یا پھر روایت کہ اگر سنت صرف محبت کریں سپت واتنائی حضور کو محبت ومن احب سنتی فقط احبنی جس شخص نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی لہذا اپنی زندگی میں تلاش کر کے ایک ایک سنت کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے ومن احبنی جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا کان میت جنت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوگا تو یہ نصیحت مخصوص نہیں ہے حضرت انس کے ساتھ بلکہ تمام امت کے واسطے ہے جو بھی اس پر عمل کریں گے وہ اسی بشارت کے مستحق ہیں لہٰذا کسی کی طرف سے دل کے اندر کھوٹ نہیں رکھنا گر کی بات ہے یہ دل صاف ہے اپنا تو انشاءاللہ کوئی ضرر نہیں پہنچائے گا اگر کوئی شخص کھوٹ رکھ کر بھی آئے گا شرارت کی نیت سے بھی آئے گا اور ادھر سے اپنا دل صاف ہے تو انشاءاللہ اس کی شرارت سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اگر تمہیں دلس آئے شرارت فرماؤں تمہیں نقصان واضح اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والے ہیں اور جو اپنی ہوشیاری اور اپنی چالاکی کے ذریعے اپنی حفاظت کرتے ہیں تو بسا اوقات اس میں نقصان اٹھاتے ہیں حفاظت کرنے والا اللہ ہے اسی کے ذریعے سے حفاظت ہو سکتی ہے اور کسی کے ذریعے سے نہیں ہو سکتی ہے ایک عارف نے کہا یہ شعر ہے فارسی کا نیازارم ز خود ہرگز دلیرا کہ ترسم درو جائے تو باشد شاعر فرماتا ہے کہ میں کسی بھی دل کو اپنی طرف سے نہیں ستاتا دکھ نہیں پہنچاتا بس مجھے ڈر ہے کہ کہیں تو اس کے دل میں ہو اس فرمان شاعر کے پرور د بش دلس تکلیف واتن بہت سوچان خبر تہن دلس من آ چون محبت آئے تہن دلس من وہ محبوبی حقیقت کا سچا بندہ مخلص ہو اور محبوبی حقیقی کی یاد اس کے دل میں موجود ہو اس کے قلب کا تعلق حق تعالیٰ کی ذات عالی کے ساتھ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو تو وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والا ہو میں کیسے سکتا ہوں اس کی دل آزاری کیسے رکھوں یوں انگلی اٹھا کر کے آدمی بڑے اچھا حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرکدو نے فرمایا تھا دیکھو یاد رکھو یوں انگلی اٹھا کر کے یہ فرمایا تھا یعنی حضرت نے اشارہ کر لیا تھا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کیا فرمایا میں کہ آدمی بڑے سے بڑا عمل کرتا ہے آدمی نظرما آئے مالیان آئے بوجھو کیا آدمی بڑے سے بڑا لیکن کسی مسلمان کی دل آزاری کی وجہ سے اللہ کے یہاں اس کا عمل بے رونق ہو جاتا ہے بے رونق بڑا عمل آدمی بڑے سے بڑا عمل کرتا ہے لیکن کسی مسلمان کی دل آزاری کی وجہ سے اللہ کے یہاں بے رونق ہو جاتا ہے یہ نہیں کہا کہ مردود ہو جاتا ہے قبول نہیں ہوگا یوں کہا کہ بے رونق ہو جاتا ہے لہٰذا ہمیشہ اس کا لحاظ رکھنا چاہیے ہماری طرف سے کسی کو اذیت نہ پہنچے اس لیے حدیث شریف میں ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدہی پکا مسلمان اور حقیقی مسلمان کہلانے کا مستحق وہ شخص ہے جس کی زبان و ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو اذیت نہ پہنچے ان کی طرف سے دل صاف ہو وہ اگر دل میں کھوٹ رکھے تو وہ جانے سہارنپور میں ایک شخص تھے حضرت مولانا سہارنپوری رحمۃ اللہ سے بیت تھے وہ ایک وکیل صاحب کے پاس گئے ان سے کہا کھلا جگہ چلنا ہے یعنی مولانا سہارنپوری علیہ رحمہ گئے کہ نہیں وکیل رسید میں سے پاک نصیر رسید میں جائے وکیل صاحب جانا نہیں چاہتے تھے پھر انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی چلنا ہے ان کے پاس کام ہے کام کام سے ان سے کہا ان کے پاس کام ہے ان سے کہا کہ ان کے پاس ہاں، ان کے پاس کیوں جاتے ہو یہ انہوں نے واپس کہا وہ آپ کے موافق نہیں مخالف ہے آپ کی طرف سے اچھے خیالات نہیں رکھتے تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا حضرت سارن پوری نے کہ وہ ہوں گے مخالف مخالف ہوں گے وہ ہم تو مخالف نہیں ہم تو مزاج مسلم مخالف ہوں گا مسس مسلم صرف مولانا طارق سب جی فرماؤں سب میرے میں سب کا سب ہم سب ہمارے ہم سب ہم کو تو دین کے کام کی خاطر ان کے پاس جانا ہے اگر توفیق ان کی مساعدت کرے گی تو وہ دین کا کام کر دیں گے نہیں ہوگی تو نہیں کریں گے چلے آئیں گے تبلیغ گژھو ہمارا کیا بگڑتا ہے یہ لفظ کہا انہوں نے حضرت شیخ القدوس گنگوئی کے پاس ایک شخص نے آ کر درخواست کی کہ میری سفارش کر دیجیے بادشاہ وقت کے پاس کس کے پاس آپ نے سفارش کر دی بہت مختصر جملہ ارشاد فرمایا بڑا اہم واقع بہت مختصر جملہ ارشاد فرمایا کیا بادشاہ اگر تم نے ان کا یہ کام کر دیا اگر تم نے ان کا کام پل موتی ہو اللہ وان تل مشکور اگر تم نے ان کا یہ کام نہیں کیا پل مانیہ ہو اللہ ون تل معذور یعنی کیا بس اگر مقصود پورا ہو گیا حقیقت میں مقصود پورا کرنے والا اللہ ہے تم مستحق مستحق شکر ہو جاؤ درست اگر تم کام کر اور دن وول اصلی پروردگار البتہ چون کرو شکریہ چون کرو اور اگر تمہیں انکار کام اہم کرصل نہ دن وول پروردگار اس پڑھن شام اسماء حسنان المانیہ المانیہ کو اس نے چیز دی امی وائن اگر میں جتر اس مانگے کچھ سس نہیں لیکن وہ تو پرور نگاہ البتہ تو سمجھو صرف موضوع کیا چون گل گشن کی ہی اگر مقصد پورا نہ ہوا تو حقیقت میں مقصود کو روکنے والا اللہ ہے تب تم معذور ہو تقدیر کے لکھے ہوئے کو تو بدل نہیں سکتے نہیں بدل سکتے تو قلب کو اپنے صاف رکھنا چاہیے یہ نہ ہو کہ فلانے نے ہمارے بات مان لی ہمارا کام کر دیا تو اس سے جی خوش ہو گیا نہیں تو منہ چڑھائے ہوئے ہے اس کی طرف سے اس واسطے زیادہ تر جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ دل کی کھوٹ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں دلوں کو صاف رکھیے قرآن پاک نے تو کہہ دیا اخوا سب مسلمان بھائی بھائی ہیں فاصلے فاصل بہنا قوائکم دونوں بھائیوں کے درمیان کہیں نا اتفاقی ہو جائے رنجش ہو جائے تو صلح کرا دی جائے کرا کے ختم کرا دیا جائے قصے کو اور جہاں اپنے دل میں کھوٹ رہتا ہے دوسرے کی طرف سے وہ کھوٹ فقط دل ہی کو سیاہ نہیں کرتا بلکہ ساتھ ساتھ زبان کو بھی خراب کرتا ہے جب نظر پڑتی ہے تو اس کو غصے کی نظر سے دیکھتا ہے حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے بات نہیں کرتا ہے ترک سلام و کلام کرتا ہے غیبتیں کرتا ہے دوسروں کو اس کے خلاف ابارتا ہے بھڑکاتا ہے عداوتوں پر آمادہ ہوتا ہے یہ سب دل کے کھوٹ کی وجہ سے ہوتا ہے اور اگر دل صاف ہو تو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا اور دنیا میں بھی کوئی فتنہ نہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو جائے حضور وسلم کی سنت سے محبت ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو اور جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت نصیب ہو اللہ تبارک تعالیٰ توفیق عطا فرمائے آمین جی، عام